ابن محیری سے مروی ہے کہ بنو کنانا کے ایک شخص مخدجی نامی نے شام میں ایک شخص کو سنا جسے ابو محمد کہا جاتا تھا وہ کہتا تھا کہ وطر واجب ہے مخدجی نے کہا کہ میں حضرت عبادہ بن سامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا اور انہیں ابو محمد کی بات بتائی تو حضرت عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ابو محمد نے غلط کہا ہے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا ہے آپ فرماتے تھے پانچ نمازیں ہیں جو اللہ نے بندوں پر فرض کی ہیں جس نے انہیں ادا کیا اور ان کا حق ہلکا سمجھتے ہوئے ان میں سے کچھ ضائع نہ کیا تو ایسے شخص کے لیے اللہ کے ذمے یہ عہد ہے کہ وہ اسے جنت میں داخل کرے گا اور جس نے ان کو ادا نہ کیا تو ایسے شخص کے لیے اللہ کے ہاں کوئی عہد نہیں چاہے تو اسے عذاب دے اور چاہے تو جنت میں داخل کر دے سننے ابو داود حدیث نمبر ایک ہزار چار سو بیس